ہاں، بہتر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی اگر کاروبار کرے تو اس کا بزنس جو ہے وہ جائز ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی ایک دوسرے کے قریب جائے تو کبھی دیوالی کی اور ہولی کی آپ کو نکتی بھی دے گا کبھی جلیبی بھی دے گا تو مربت میں آپ کو کھانا پڑے گا وغیرہ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے بے ہر بد مد بے دین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے